یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے مگر جس بات کو وہ پہلے چھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے